مبسملا ومحمدلا لوں ومسلما أما بعد سامعين السلام عليكم ورحمة الله راول پنڈی کے حالیہ مناظرے پر تبصرہ متنازعین جانبین سے لفظی لوگ ہیں الفاظ کے عربی ترجمے جانتے ہیں لیکن مسائل کی حقیقت کو نہیں پاتا ہمارا مقصد ہر موضوع سے اپنے دوستوں کا تحفظ ہوتا ہے سب سے بنیادی بات اور وہ بنیادی غلطی جس میں فریقین مبتلا ہے وہ ہے ان لوگوں کا یہ رافضانہ غلو کے اہل بیت میں سے کسی کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کو گستاخی سمجھنا اور فتوے لگانا شروع کر دینا فلانا گھستا خیال بیت جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جان بین سے مذہب اہل سنت معتری دیا سے انحراف ہے چاہے اس کا منشا جہالت ہے یا غلو نہیں تو مترفظ بننے کا شوق ہے میرے بھائی سولہ تو بد تسلیم اللہ اعظم پیغمبر ان کے مقابلے میں کسی اور کا کیا تذکرہ ماتوجیہ احناف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ زلات جن کو لغزشیں بولا جاتا ہے خطایا جن کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے یا خطا غیر اجتہادی لیکن جس میں ارادہ داخل نہیں ہوتا جس طرح کے وضو کر رہا ہے بندہ ہوش قائم ہے روزہ ذہن میں ہے کوئی نشان نہیں لیکن تھوڑی سی غفلت اور آدم توجہ سے پانی اندر چلا جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ نہیں اس طرح کی خطا نبیوں سے ممکن ہے یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور ہمارے مشائق ماتوریدیہ ماتری دیا عقیدہ ہے حوالے کے لیے الفق الکبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف جو صحیح سند کے ساتھ ہے ابو متی بلخی والی نہیں میں فقہ اکبر کی بات کر رہا ہوں اب کوئی نہیں ابر جس کو ہمارے مشائق فخر الاسلام وزدوی جیسوں ہیں رضی اللہ تعالی اپنے اصول کے شروع میں لکھ دیا وقت صنف ابو حنیفت رضی اللہ عنہ فی ذالک کتاب الفقہ الاکبر یہ ان کی تصنیف ہے اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو امام اعظم کی تصنیف ہونے میں تشکیل ڈالنا یہ معتاز کام ہوں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو فرو میں حنفی ثابت کرتے تھے تو وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے عقائد ابو حنیفہ سے نہیں ملیں گے تو ہم پر اعتراضات ہوں گے لہذا ثابت کرو کوشش کرو کہ فقہ اکبر کو ان کی تصنیف نہ ثابت ہونے دو یہ سائے نامشکور ان کی ہے یہ میرے پاس مجموعہ رساشا امام اعظم بیس صفحے پر صاف ولمبیا و لمبیا والے ہوں سلات عن سلام کل رحم وقد كانت منهم زلات وخطايا یہ امام اعظم کا قلعہ پھر ہمارے حنفی امام مشہور دنیا میں صاحب غمز عیون البصائر شرح الاشباہ والنظائر امام حموی حنفی ان کی کتاب ہے تعلیق القلائد علا منظومت العقائد یہ متن بھی ان کا ہے اور یہ شرح بھی ان کی اپنی ہے انہوں نے لکھا ہے وہ ابن و جماعت ان لمبیا معصومون معصومون من الكبائر والصغائر عمدا و خلافا خلافاً للحنفیہ فی صحب الصغائر اور حنفیہ یہی ماتوری دی مراد وهو مخالف لما حقا فيه التفتزانية الاتفاق ولعله أراد بالاتفاق إجماع المتقدمين وجمهورهم في المنزول أن الأستاذ بيساق الإسفراجيني وابل الفتح شاہ اسلانی والقاضی اعیاد انہم معصومون عن القبار وصغر عمدن وصاہن وقتارہ تاج الدین سب قال بعض الفضلہ ولا یبعد ان یکون المراد بالاتفاق والتجویز ومورد الخلاف والوقوع کہ جائز ہونا صغیر کے صاحبن وقوع کا اس پر اتفاق ہے ماتوری دیا اور اچھا کا یعنی حنفی اور شباب مالک کا اختلاف کس میں ہے وقوع میں وقوع کے قائل ماتوریدیاں ہیں وہ نہیں ہے یہ وقوع کی بات ہو رہی ہے ہم بیال مسلم کے متعلق اب خدا رات بتاؤ تو صحیح یہاں ایک اتنا بڑے عظیم لوگ مشائق جس میں چاروں سلاسل چلا چاروں سلاسل روحانی جو ہیں ان کے تک مشائق کثیر تعداد میں جس مذہب میں ہیں وہ مذہب ماتوری دیا جس میں داتا لجویری بھی ہیں خود ادارے گولڑا بھی ہیں سب تو وہ وقوع سغیر ساون امبیا علیہ السلام سے جائے سمجھ رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو گستاخ کہو گے کہ ارے بیت ان کے تلا مزا جو حقیقت میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے رتبہ اجتہاد سے اوپر رتبہ رکھتے ہیں اگر وہ اپنے استاد کا خیال لحاظ نہ رکھتے اور اپنا مذہب شائع کرنے میں اپنے استاد کی بے ادبی نہ سمجھتے تو ایمان سے کہتا ہوں شافیہ مالکیہ اور ہم کی طرح وہ حقدار تھے صاحب مذہب بننے کے تو یہ سارے کے سارے کیا غصہ کے بیت ہیں کچھ تو شرم کرنی چاہیے لا تھی دین کو اپنے دین میں حد سے نہ پڑھو یہ وہی غلوب ہے اور یہ جاہلانہ غلوب ہے تو یہ لوگ اپنے مذہب جس کا وہ دعوی رکھتے ہیں اس سے منحرف ہے تو بتائیں جب اتنے بڑے ظلم میں جان بین شریک ہیں تو مناظرہ کیوں ہو رہا ہے یہاں یہ پہلی بات تھی زیادتی کی ان لوگوں نے جنہوں نے اتنے کہنے پر طوفان کھڑا کر دیا یہ پہلی بات تھی دوسری بات جو ایک فریق کہتا ہے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ آیت کے عموم سے وہ استدلال کر رہی تھی صدیق اکبر کی طرف سے دلیل پیش کرنے سے پہلے صدیق اکبر پاک نے جب دلیل پیش کی بی بی پاک پر ثواب ظاہر ہو گیا انہوں نے رجوع کر لیا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پر نہیں تھی اس وقت رجوع فرمانے کے بعد بھی خطا پر نہیں تھی بات سمجھنا جس وقت انہوں نے عموم سے استدلال کیا اور مخصص صدیق اکبر پاک کی طرف سے ابھی نہیں پہنچا تو اس وقت وہی خطا پر کہنے کا کیا مانا جو دوسرے فریق کے شیخ اور بڑے سے بات سرزدو جس وقت مطالبہ کر رہی تھیں مطالبہ فرما رہی تھیں اس وقت خطا پر تھی اس وقت خطا پر کہنا یہ مناسب نہیں بنتا کیوں کہ ایک شخص جب استدلال کرتا ہے اولا اور دلیل ثانی جو ہے اس کے سامنے آتی نہیں اس وقت اس کے خطا کے مرتکب ہونے کا قول کرنا یہ عجیب ہے لیکن بھائی بات سمجھنا وہ جس نے یہ بات کہی اس وقت وہ خطا یہ اس کی غلطی ہے یعنی اس اس حوالے سے نہیں کہ خطا کی نسبت اجتہادی کی اہل بیت میں سے کسی کی طرف وہ جہیز نہیں بنتی یہ جہالت ہے وہ پہلے بتا چکا ہوں وہ تو ان کو اسلام سے بھی اونچا دکھانا ہے یہ تو کفر ہے امبیال سے ابھی بتا رہا ہوں ماتر کا کیا مذہب ہے تو اس میں تو اختلاف کی گنجائش ہو ادھر اختلاف کی گنجائش بھی نہ سمجھنا تو یہ تو امبیال سے بڑھانا ہے اور یہی رفضی تفضیل ہے جس کو علماء کفر کہا ہے بات یہ ہے کہ اس وقت اس وجہ سے انصاف نہیں بنتا کہ ابھی تو دلیل خلاف پہنچی نہیں سامنے آئی ہی نہیں تو خطا کی نسبت یہ بھی نا انصافی ہے نہیں ہونی چاہیے علمی جو امانت داری اور انصاف وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ایسی نسبت اس وقت نہیں کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ جب دلیل سانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کر دی گئی اور اس دلیل پیش ہونے کے بعد جو بخاری شریف میں آیا فغضبت فاطمت تو فاجر ابا بکر فلم تزل مہاجرت پاک ناراض ہو گئے پھر ابو بکر سے بولنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ بولنے کو ترک کرنے پر مصر رہی یہ جو بخاری اس کے اوپر کلام میں سنت سندیا کسی دیگر حوالے سے ابھی نہیں کروں گا جس طرح ان لوگوں میں مشہور ہے اس طرح بات کر رہا ہوں اور جس طرح بخاری میں آیا ہے تو دلیل ثانی ظاہر ہونے کے بعد بی بی پاک ناراض ہیں صدیق اکبر پر یہ جو ہے اس کو خطا اجتہادی کہنا ہے یا نہیں نمبر ایک پھر بی بی پاک کے مذہب اور قول کو ترک کر دینا تمام صحابہ تمام آہ بیت مولا علی سمیت اور تمام اہل سنت کا اس قول کو اس مذہب ترک کر دینا ان لوگوں کا کیا یہ ان کی ثواب ثواب سواد کے کے ساتھ ان ثواب پر ہونے کو ظاہر کرتا ہے یا خطاف اشتہاد کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ ایک مناظرے میں خود مان رہے ہیں ایک فریق بلکہ دونوں میرے خیال میں پھر پاک نے رجوع فرما لیا اب رجوع جب فرما لیا تم نے ترک کر دیا ان کے قول اور مذہب کو تو کیا اس وقت پہلے وقت میں نہیں جب وہ استدلال فرما رہی تھی وہ نا انصافی تھی اس وقت خطا کی نسبت کرنا جائز ہے یا نہیں یعنی کیا مطلب کہ آپ انصاف کے حوالے سے ناقیدہ تو پہلے بتا چکا ہوں نا کوئی مستحد ہے دلیل ظاہر ہونے سے پہلے دلیل ظاہر ہونے کے بعد خطا اتحادی کی نسبت اس کی طرف کرنا یہ گستاخی نہیں اگر یہ گستاخی ہے تو قرآن بھی قرآن کے بھی خلاف جانا پڑے گا حادث کے خلاف جانا پڑے گا تمام صحابہ کے اجماع کے خلاف جانا پڑے گا تمام اہمہ کے اجماع کے خلاف جانا پڑے گا جو جگہ جگہ پر کبھی مولا علی کو خطا پر کہتے ہیں کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو تو اب بھائی جس وقت کے جو مذہب ثواب تھا وہ ظاہر ہو کہ وہ صدیق اکبر کا ہے جس بنا پر ترک کیا جا رہا ہے قول ثانی کو قول ثانی کو ترک کیا جا رہا ہے تو اب خطا پر کہنا ہے یہ نہیں اب آپ خود سن لیں سمجھ لیں یا پر یا تو کہیں وہ بھی ثواب پر ہیں یہ بھی ثواب پر ہیں سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو پھر ان کے قول کو لینے والے وہ بھی ثواب پر قرار پائیں گے اور وہ راپسی ہیں پھر بھی اپنا مذہب کو بیڑا کر کیا اگر دونوں کو ثواب پر نہیں کہہ سکتے تو دونوں کو خطا پر بھی نہیں کہہ سکتے دونوں کو خطا پر کہتے ہو تو پھر اپنا مذہب غلط ہو گیا صدیق اکبر اور تمام صحابہ غلط ہو گیا بیت تمام غلط ہو گئے اور اگر ایک کو ثواب اور ایک کو خطا پہ کہنا ہے اور یہی ضروری ہے تو پھر ثابت ہوا کہ اسی میں انصاف ہے الٹا ورنہ کوئی صورت نہیں ہے اگر وہ شخص جس نے پہلے یہ جملہ کہا تھا اس طرح کا جملہ بولتا تو ہو سکتا ہے اتنا طوفان اس کے خلاف نہ کھڑا ہوتا لیکن جب اس نے یہ بول دیا ٹھیک ہے تو اب جو مذہب سے نحراف ہے اس کا جھنڈا جنہوں نے اٹھایا ان کا بھی تو بیڑا غرق ہو گیا ایک دوسرے کی ضد میں اتنا غلوب کرنا کہ اپنے مذہب کو ہی چھوڑ دینا یہ کیا عقل مندی ہے بھائی باقی جانے میں عجیب عجیب غلطیاں ہیں ایک کہہ رہا ہے مثال دے رہا ہے تحویل قبلہ والی حدیث اس کو اتنا تمیز نہیں کہ وہ دونوں طرف واحد ہے اجتہاد نہیں اور مسئلہ اجتہاد میں کلام ہو رہی ہے تو تمہارے وہ اللہ اور مثال میں مطابقت ہی نہیں ہے باقی رہا ایک نے عبارت پڑی تاجدار گولڑک بار بار پڑھتا ہے پتہ نہیں خدا جانے کیوں پڑھ رہا ہے بیچاروں کو تاجدار گولڑا اور اعلیٰ حضرت کا اردو کلام سمجھنے کی صلاحیت نصیب نہیں ہوئی یہ ان حضرات کا کلام وہی سمجھتا ہے جو خصوصاً منطق اس میں تو اس کو مہارت ہو کیونکہ یہ جملے ایسے لکھتے ہیں جس طرح کے منعت لکھتے ہیں اور ان لوگوں میں اردو سمجھنے کی ان لوگوں کی اردو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے مشائق میں نہیں ان بیچاروں کا میں نے تو سوالات ہر طرف کر کے دیکھ لیا آپ کو پتا ہے دستار سیدی وغیرہ سب کو ہم نے سوال ایک سوال کیا آلات رکھا تو تو اسی کا جواب نہیں آ سکا تو وہ بار بار پڑھتا ہے اگر با مقتض بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر آف و تطہیر داخل ہوگا اگر با مقتض بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر آف و تطہیر داخل ہوگی بار بار کہتا ہے اور خود کہتا ہے کہ آف و تطہیر کا تعلق گناہ کے ساتھ ہوتا ہے خطا اشتہاری کے ساتھ نہیں ہوتا اس پر تو اجر ہوتا ہے اور پھر اس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے وہ بھائی اس جملے کو تو سمجھو یہ کیا ہے خود ہی تو کہہ رہے ہو زیر تطہیر آفو گنا کا پر گنا پر ہوتا ہے خطا اشتہادی میں آفو نہیں ہوتا وہاں تو اجر ہوتا ہے پلے اجر واحد حدیث میں آ گیا تو یہ جو فرمان ہے تاجدار گولڑک یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو یہ تو خطا غیر اشتہادی کی بات ہے جس میں جس میں آفو کے تحت جو کچھ آ سکتا ہے وہ سب آ جائے گا تو پتہ نہیں کیوں خوش ہو کر بار بار پڑھ رہا ہے یوں سمجھیے کہ اپنے مناظرے میں اپنی شکست کے لیے اپنی موت کے لیے اپنی ہی لاٹھی کو استعمال کر رہا ہے کیا بات ہے تو ایسے لوگوں کا کیا حق بنتا ہے بھائی تراری اور بات ہے علم اور چیز سمجھ نہیں آئی بات ہاں میں اتنا گزارش کرتا چلوں کہ بی بی پاک کے راضی ہونے کی روایت مرسل آئی ہے امام شعبی سے جس طرح کی فتح الباری میں اور سند بھی اس کی صحیح ہے شعبی تک لیکن ہے مرسل حافظ فتح الباری میں فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو جائے تو جھگڑا تو ختم ہو جائے گا اگر صحیح نہ ہو تو صحیح حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ بی بی پاک ناراض ہوں امام ابی مالکی نے مسلم کی شرح میں ایک بات یہاں لکھی ہے وہ ہمارے بھی دل کو لگی اور آپ کے بھی دل کو لگی بی بی پاک کے کراہت اور غضب ناراضگی کے متعلق فہجت فاطمہ علا بکر فی ذالکہ جو مسلم میں آیا ہے اس کے تحت وہ لکھتے ہیں كان بعضهم يقول هذا كعالم أفتى بمسألة وخالفه غيره فيها فإنه يجد على من خالفه لا أنه كما يتبادر إلى الفهم في العرف فرمایا یہ ایسے ہے بعض علماء فرماتے ہیں جیسے ایک عالم فتویٰ دیتا ہے کسی مسئلے کا اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو پھر طبعی طور پر اندر اس کے خلاف کراہت پیدا ہو جاتی ہے یہ جو بندہ صاحب علم ہوتا ہے وہ اپنے اس قلبی قلبی کیفیت کو جانتا ہے یہ ایک طبعی فطری چیز ہے اس کے خلاف کراہت دل میں پیدا ہونا یہ جو کراہت تھی سیدہ پاک کے پاس وہ اسی طرح تھی یہ کراہت شرعی نہیں تھی کیوں کہ جب دلیل ثابت ہو گئی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح حدیث پاک آ گئی تو کیسے ممکن ہے وہ سننے کے بعد پھر شرعی طور پر ناراض رہنا تو یہ ہجران طبعی تھا شرعی نہیں تھا کیا کہنا ہے ہاں، یہ ترک ان کا یہ کراہت ان کی طبعی تھی یہ شرعی نہیں تھی یہ جو یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اس بات کو سنتے ہوئے وہ دور ہو ورنہ یہ بی بی پاک کی شانی نہیں ہے کہ وہ اپنے بابا جان مبارک سے کسی واسطے سے اور واسطہ بھی اتنا اکبر سننے کے بعد فرمان سننے کے بعد پھر وہ کراہت یا غضب پر رہیں طبی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوا ہے ایک فریق کی طرف سے دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے کہ جی تمہارے بڑے نے کہا ہے اللہ سبیل ندرت خطا ہو سکتی ہے اور پھر مثال دی ہے ایک ہزار سے پانچ مستثنا نہ کر لو تو یہ اب اس پر پورے زور سے چڑھائی کرتا ہے کہ میں نے کہا آپ کی ماں نے غلطی کی دیکھو آپ پر چہرہ بگڑ رہا ہے آپ کا یہ گستاخی سمجھ رہے ہو سمجھ بس بس بہت بات کر پاپا اب اس کو اتنا تمیز نہیں کہ کلام کے معنی ہمیشہ متعین کرنے کے لیے مختلف قرائن ہوتے ہیں قرائن جب باہر چھڑی ہو علمی اہل علم کی ادھر جو لفظ خطا بولا جاتا ہے وہاں پر کرینا ہے ہر بندے کا ذہن خطا اجتہادی کی طرف جاتا ہے ورنہ گناہ وہاں پر کیا مانا زنا بدکاری کیا مانا ممکن ہی نہیں کہ اہل علم میں بات چل رہی ہے ایک بولے آپ نے خطا کی تو دوسرا سمجھے یا لوگ سمجھیں اس نے کہا ہے بد آپ نے گناہ کیا وہاں پر کرینہ بتائے گا سیاق و سبق بتائے گا کہ یہاں پر خطا اجتہادی مراد ہے اور جو تو مثال دے رہا ہے اس کی ماں کی جب تو خطا کا کہتا ہے تو یہ ہے بے علموں کی بات اس کی ماں بے علم ہے وہ مستحد نہیں ہے جب اس کی طرف تو خطا کی نسبت کرے گا اور کہے گا اس کی ماں خطا کار ہے تو پورا معاشرہ سمجھے گا بدکار ہے تو تم لوگوں کو اتنا ہی تمیز نہیں کیا دلیلیں بتاتے ہو بناتے ہو کیا تمہارا دعویٰ ہوتا ہے نہ تمہیں دعوے کا پتہ ہے نہ تمہیں دلیل کا پتہ ہے تم اہل سب ستا ہو تمہاری باتوں کو شعری باتیں بھی نہیں کہہ سکتے خطابی بھی نہیں کہہ سکتے تمہاری باتیں سب ستی ہیں شور و شغب ہے دونوں طرف ایک طرف بھی حکیم نہیں بیٹھا دونوں طرف سے شور و شغب ہے وہ اس کے خلاف رگیں پھلا رہا ہے اور یہ اس کے خلاف رگیں پھلا رہا ہے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے تو کیوں ایسے بدتمیزی کے ماحول بناتے ہو میرے دوستو یہ ہم نے چند باتیں جو بغیر غور و تعمل کے ساتھ سننے نکالی اور ان پر تبصرہ اگر مکمل نکالیں اور ایک ایک بات پر تبصرہ کریں تو خدا او ہو اللہ تعالی ایسے مناظروں سے ہماری عوام کو دور رکھے تاکہ مناظرے سے یہ عوام گمراہ نہ ہو جائے جانے بہن میں ایسے جو بیٹھے ہیں فضلہ ان سے بچیں دور رکھیں ہماری اس تنقید پر کوئی ناراض نہ ہو سالس نے خود کہا مناظرے کے سالس نے خود کہا کہ عوام فیصلہ کریں تو ہم عوام میں سے یہی فیصلہ کر رہے ہیں کاش کے دونوں مناظر مناظرے کے لیے نہ بیٹھتے اتنے نالائق ہیں اگر یہی دنیا کو خچے سنانا تھی تو اس سے مناظرہ نہ ہونا بہتر یہ فیصلہ عوام کا سالس صاحب کے متعلق گزارش ہے کہ سالس ان کو بنایا جا رہا ہے ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت نہیں تو وہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ رہے ہیں تو بھائی سالس بنانے کا کیا مقصد کاش کے نہ مناظرہ ہوتا اور نہ ہی ایسے گم سم سالس کو سالس بنایا جاتا